محمد بن سیرین نے بیان کیا وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھبیس